معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اسحاق سے سنا انہوں نے عبد الرحمن بن نبی بکرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھے مستد نے خبر دی ان سے معتمر نے بیان کیا ان سے خالد حضا نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن نبی بکرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بارہ